اور اپنے دین کی فکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق ادا فرمائی اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں آنا یہاں جمع ہونا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ایک ایک قدم پر آپ کو اپنی شایان شان اجر اور بدل ادا فرمائے یقیناً گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے گرم ہواؤں کے تھپیڑے ہر طرف ہیں گرمی کی شدت زور پکڑتی جا رہی ہے گھروں سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے کہیں پر جمع ہونا مشکل ہو رہا ہے لیکن یہ دنیا کی گرمی یہ دنیا کی گرم ہوائیں یہ دنیا کے موسم کی شدت یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے اس لیے ہیں دنیا کی ہر چیز کو آپ دیکھتے چلے جائیں یہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے آخرت کا ایک نمونہ ہے گرمی کیسی ہے اس کا تھوڑا سا نمونہ دنیا میں بتا دیا گیا دھوپ کی شدت کیسی ہے اس کا تھوڑا سا نمونہ دنیا میں دکھا دیا گیا حرارت کیا چیز ہے اس کا تھوڑا سا نمونہ دنیا میں بتا دیا گیا آگ کیسے جلاتی ہے اس کا تھوڑا سا مثال اور نمونہ دنیا میں دکھلا دیا گیا دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت نے آخرت کی چیزوں کے ساتھ مماثلت کر کے اس کا عملی نمونہ دنیا میں دکھا دیا تاکہ انسانوں کو قرآن پاک سمجھ آ جائے انسانوں کو اللہ رب العزت کی بتلائی ہوئی باتیں سمجھ آ جائیں جب قرآن پاک کہتا ہے ایمان والو آگ سے ڈرو جہنم کی آگ سے ڈرو اگر دنیا میں آگ نہ دیکھی ہوتی تو ڈر کیسا ہوتا دنیا میں آگ کے جلانے کا پتا نہ ہوتا تو جہنم کی آگ کیسے سمجھ آتی رب نے دنیا میں آگ کو پیدا فرما کر بتلا دیا کہ ایمان والو اس آگ کو دیکھو یہ آگ تو بہت معمولی آگ ہے جہنم میں جلائی جانے والی آگ بہت سخت ہے دنیا میں گرمی کا موسم آیا رب نے گرم ہواؤں کے تھپیڑوں کے ساتھ تھوڑا سا بتلا دیا ایمان والوں یاد رکھو ایک وقت وہ آئے گا ضرور آئے گا یقیناً آئے گا ذالک اليوم یوم الحق بے شک وہ دن حق ہے بے شک وہ دن سچ ہے بے شک وہ دن آنے والا ہے جس دن سوا نیزے کی بلندی پر سورج ہوگا انسان و ناک پسینے میں ڈوبے ہوں گے ہر طرف گرم ہواؤں کے تپیڑے ہوں گے نہ کوئی سایہ ہوگا نہ کوئی سائبان ہوگا ہر طرف گرمی کی شدت ہوگی انسانوں کو کیسے سمجھ آتا رب نے دنیا میں تھوڑی سی گرمی پیدا فرما کر سمجھا دیا کہ گرمی کیا چیز ہوتی گرمی کی شدت کیا ہوتی ہے اس لیے اس لیے کہا گیا کہ جب بھی گرمی کی شدت محسوس ہو تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں اللہ اجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما تو ایمان والی بہن بہنوں بیٹیوں ہم نے دنیا میں تھوڑی سی گرمی کو برداشت کیا اللہ رب العزت کے دین کی خاطر برداشت کیا قرآن پاک کو سننے کی خاطر برداشت کیا اللہ رب العزت اس گرمی کے بدلے میں ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما لے اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار جب بھی گرمی لگے جب بھی گرمی کے تپیڑے لگیں جب بھی گرم موسم کی شدت محسوس ہو تو ہوئی ہوئی ہا ہا کرنے کی بجائے فوراً دل سے اور زبان سے یہ دعا نکلے اللہ عمر من النار اللہ ماجر من النار یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما آج دنیا میں پانچ منٹ کے لیے پنکھا بند ہو جائے کیسے تڑپ جاتے ہیں زندگی محال نظر آنے لگتی ہے لگتا ہے ابھی دم گھٹ جائے گا ابھی جان نکل جائے گی حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ دس پندرہ منٹ بعد آدھے پونے گھنٹے بعد گھنٹے ڈیڑھ کے بعد دوبارہ بجلی آ جائے گی پنکھا چل پڑے گا ہوائیں چل پڑیں گی لیکن انسان سے صبر نہیں ہوتا اور دن رات انسان اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے کہ جو گناہ انسان کو قبر کے اندھیروں میں دھکیلنے والے ہیں قبر کی گرمی میں دھکیلنے والے ہیں لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی ڈر نہیں لگتا انسان کو قبر کے اندھیروں سے ڈر نہیں لگتا انسان کو قبر کی گرمیوں سے ہاں ایمان والی و بہنوں جب بھی کہیں سڑکوں سے گزرو تو اپنے دائیں بائیں دیکھو اس چٹیل میدانوں میں گرم دھوپ میں پڑی ہوئی قبریں یہ قبریں یہ بیابان یہ قبرستان کیا آوازیں دے رہے ہیں کیا بتلا رہے ہیں کون ہے ان پر سایہ کرنے والا کون ہے ان کو گرمی کی شدتوں سے بچانے والا کیا چیز ہے ان کو گرمی کی شدت سے نجات دلانے والی کون سی چیز ہے ان کو قبر کی گھٹن میں راحت دینے والی کون سی چیز ہے ان کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچانے والی اس چیز کا ذرا خیال تو کرو ذرا سوچو تو صحیح قرآن پاک پکار پکار کر کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے دل تو اتنے سخت ہو گئے اتنے سخت ہو گئے اتنے سخت ہو گئے کہ آج کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب جہنم سے نہ ڈرایا کرو جہنم کی باتیں نہ کیا کرو موت کی باتیں نہ کیا کرو قرآن پاک قسمیں کھا کھا کر موت کا ذکر کرے قرآن پاک قسمیں کھا کھا کر قبر کی یاد دلائے قرآن پاک قسمیں کھا کھا کر حشر کی سختیاں بیان کرے قرآن پاک قسمیں کھا کھا کر جہنم کو بیان کرے جہنم کی گرمی کو بیان کرے جہنم کی شدت کو بیان کرے جہنم کے انگاروں کو بیان کرے جہنم کی آگ کو بیان کرے جہنم کی آگ کے پانی کو بیان کرے جہنم کی پیپ اور خون کو بیان کرے جہنم کی دن اور رات کو بیان کرے جہنم کے اندھیروں کو بیان کرے جہنم کے ستونوں کو بیان کرے جہنم کی زنجیروں اور بیڑیوں کو بیان کرے تو پھر کیسے انسان کہے کہ جہنم کا ذکر نہ ہو کیسے انسان اپنی موت کو بھول جائے دن رات سڑکوں پر جنازے اٹھا اٹھا کر تب بھی انسان کہے کہ میں موت کو بھول جاؤں میں موت کا ذکر نہ کروں نہیں ایمان والی ہو جب بھی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے سلام پھرنے کے بعد کوئی نہ کوئی اعلان ہوتا ہے حضرات جنازہ پڑھ کر جانا سواب دارین حاصل کر کے جانا کسی کا جنازہ ہے کبھی جنازہ کسی نوجوان بہن کا ہے کبھی جنازہ کسی بوڑھی ماں کا ہے کبھی جنازہ کسی نوجوان مرد کا ہے کبھی جنازہ کسی بچی کا ہے کبھی جنازہ کسی بچے کا ہے ہاں روزانہ نظر آتا ہے سینکڑوں مائیں اپنے بچوں کے کندھوں پر سوار ہو کر ان کی ڈولیاں قبرستان کی طرف جا رہی ہوتی ہیں سینکڑوں بہنیں اپنے بھائیوں کے کندھوں پر سوار ہو کر آوازیں دیتی ہوئی چیختی پکارتی ہوئی یا وہی لتا کی آوازیں لگاتی ہوئی قبروں کی طرف چلی جا رہی ہیں ہزاروں مائیں دفن ہو گئی ہزاروں بچیاں دفن ہو گئی ہر طرف سے یہی آواز ہے لدو الموتی وبن الخرابی ایمان والوں موت کو یاد رکھو موت کو مت بھولو دیکھو قبرستان آباد ہو گئے دیکھو گھر ویران ہو گئے قبریں تو آباد ہو ہوتی چلی گئی لیکن ایمان والا کہتا ہے کہ قبر کی بات مت کرو قبر کا ذکر مت کرو قبر کی یاد مت دلاؤ نئی زبان کو یاد رہتا قبر جب زبان جھوٹ بولتی ہے نئی یاد آتی زبان کو قبر جب آنکھیں خیانت کرتی ہیں نئی یاد آتا ان آنکھوں کو قبر کا اندھیرا جب دل گمراہی کی طرف جاتا ہے نہیں ڈرتا یہ دل قبر سے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کو متقاصر سر زرتم تم المقابر آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آخری پارا کی مختصر سی صورت جو آٹھ آیات اٹھائیس الفاظ اور ایک سو بیس حروف پر مشتمل ہے یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس صورت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہلاکت کے اسباب کو کہ کس چیز نے انسانوں کو برباد کر دیا کون سی چیز انسان کو ہلاک کرنے والی ہے کون سی چیز انسان کو غفلت میں ڈالنے والی ہے اللہ رب العزت نے ان اسباب کا ذکر فرمایا ہے اس لیے کہ اس سے پہلی سورت سورت القاریہ میں کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ بتایا گیا وہی عیشت راضیہ ایمان والو سنو تمہیں دنیا میں کہا جائے گا کہ جس نے جاگیریں بنا لی وہ کامیاب ہو گیا جس کو دنیا میں حکومت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا جس کو دنیا میں مال و دولت مل گیا وہ کامیاب ہو گیا جس کو دنیا میں عیش و عشرت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا جس کو دنیا میں نام مل گیا شہرت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا جس کو دنیا میں بہت بڑی بڑی کائناتیں اور سلطنتیں مل گئی وہ کامیاب ہو گیا لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں سب ہلاک ہو گئے سب برباد ہو گئے نہ یہ سلطنتیں کام آنے والی ہیں نہ یہ جاگیریں کام آنے والی ہیں نہ یہ نام اور شہرت کام آنے والی ہے نہ یہ عزت اور مقام کام آنے والا ہے نہ یہ مرتبہ اور اختیار کام آنے والا ہے وہ اما منسکولت موازین جس کا بھی نام اعمال اس کے اچھے اعمال سے بدنی ہو گیا ہاں جس کو نمازیں مل گئی جس کو روزے مل گئے جس کو سچائی مل گئی جس کو دیانت مل گئی جس کو امانت مل گئی جس کو پاک دامنی مل گئی جس کو حیا مل گیا جس کو پردہ مل گیا جس کو قرآن مل گیا جس کو پیارے آقا کی سنت مل گئی جس کو دین مل گیا اس کی قبر بھی اچھی ہو گئی اس کا حشر بھی اچھا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ امام من خفت نوازین جس کا بھی نام اعمال ہلکا پڑ گیا ہاں ایمان والیو جس کے نام اعمال میں نیکیاں کم پڑ گئی اللہ اکبر کبیرہ دیکھو زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے جب فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو زندگی کے کتنے لمحات تھے آج اثر کی نماز ہونے والی ہے زندگی کی زندگی کے بارہ گھنٹے آٹھ نو گھنٹے کم ہو گئے ان پچھلے گھنٹوں میں کیا کچھ کیا کیا نہیں کیا کتنا موقع ملا کتنا کچھ ملا کہ اپنے نام اعمال کو بھر لیتے اپنے نام اعمال کو وزنی کر لیتے زبان سے سبحان اللہ کہتے زبان سے الحمدللہ کہتے زبان سے اللہ اکبر کہتے ایک دو مرتبہ قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھتے تلاوت کرتے کسی کو حق بات کرتے کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہاتھ اٹھا کر رب سے دعائیں مانگتے برتن دھوتے ہوئے تلاوت کرتے کپڑے دھوتے ہوئے ذکر کرتے بچوں کے کپڑے بدلتے ہوئے اللہ اللہ کرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت تو گزر جاتا سات آٹھ گھنٹے سب کے گزر گئے کسی کے رسالہ پڑھنے میں گزر گئے کسی کے گالیاں دینے میں گزر گئے کسی کی غیبتیں کرنے میں گزر گئے کسی کی فضول گپ شپ لگانے میں گزر گئے کسی کے سونے میں گزر گئے کسی کے جاگنے میں گزر گئے کسی کے پریشانیوں میں گزر گئے گزر تو ضرور گئے لیکن ہاں بہت قیمتی تھے چاہتے تو نام اعمال کو وزنی کر لیتے اپنے آپ کو کامیاب بنا لیتے لیکن کھو دیا سب کچھ وقت گزرتا چلا گیا قرآن پاک نے کہا من خفت موازین جو بھی قبر میں چلا گیا اور نام اعمال ہلکا ہوا وا کماہ نار حامیہ اس کا ٹھکانا جہنم بن گئی اس کا ٹھکانا آگ بن گئی ہاں ایمان والیوں وہ آگ دیکھو بجلی چلی گئی جسم کھٹ رہا ہے سانس گلے میں آ رہی ہے بیٹھنا محال ہو رہا ہے لیکن دیکھو ہر طرف روشنی بھی موجود ہے ہوا بھی چل رہی ہے زندگی کی سانسیں بھی آ جا رہی ہیں تصور کرو یہی گرمی ہے لیکن قبر کی گرمی ہے جہاں کوئی روشنی نہیں ہے چھوٹا سا مکان ہے کچا سا مکان ہے دو فٹ کا تین فٹ کا چھ فٹ کا وہ مقام بند اندھیروں والا وہ مقام ہے اس میں نہ روشنی ہے نہ روشنی کی کوئی امید ہے نہ روشنی کی کوئی کرن ہے تب بتاؤ کہاں سے روشنی آئے گی کہاں سے ہوا آئے گی ہاں تب ایک پنکھا ہوگا جو ہوا دینے والا ہوگا وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے جب روشنی دینے والے بلب ہوں گے اللہ رب العزت کا ذکر ہوگا نماز ہوگی یہ تمام چیزیں قبر کو منور کر دیں گی القبر روزت من ریاض الجنہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے گی قبر کے انگوروں کی خوشبویں آئیں گی قبر کے گلاب اور چمبیلی کی مہک آئے گی قبر کے دودھ اور شہر کی شہد کی لذتیں آئیں گی وہ من سکولت نوازی جس کا بھی وام اعمال وزنی ہو گیا فوفی عیشت راضیہ وہ قدر میں آرام سے سوئے گا ہاں اس کا تو اس کا تو بستر قرآن بن جائے گا اس کا تو تکیہ قرآن بن جائے گا اس کے لیے تو درود شریف کی ہوائیں چلیں گی اس کے لیے تو قرآن کی ہوائیں چلیں گی اس کے لیے تو نماز ٹھنڈک بن کر آئے گی اس کے لیے تو رب کا ذکر روشنی بن کر آئے گا فوفی عیشت راضیہ وہ بہت خوش ہوگا وہ مستیوں میں ہوگا وہ رب کی دی ہوئی نعمتوں میں ہوگا out نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی الم ہوگا نہ کوئی ستانے والا ہوگا نہ کوئی تانے دینے والا ہوگا نہ کوئی بری خبریں سنانے والا ہوگا نہ کوئی دل کو ستانے والا ہوگا نہ کسی کا غم ہوگا نہ کسی کی فکر ہوگی فوفی عیشت الراضیہ وہ خوشیوں میں ہوگا وہ رب کی رضا میں ہوگا وہ رب کی خوشنودیوں میں ہوگا وہ نامن خفت موازین ہو لیکن جس پر یہ قبر بند ہو گئی اور اس کے پاس اس کا نام اعمال بھی ہلکا ہے اللہ اکبر کبیرہ یقیناً وہ مارا گیا وہ دیکھو قبر کے بچھو بھی امٹ آئے وہ دیکھو قبر کے سانپ بھی نکل آئے وہ دیکھو قبر کا اندھیرا بھی آ گیا وہ دیکھو قبر نے اس کی پسلیوں کو ایسے جکڑ لیا حدیث شریف میں آتا ہے قبر پکڑ لیتی ہے گناگار انسان کو پکڑ کر کہتی ہے اے انسان تو میری پشت پر تھا تو اکڑ کر چلتا تھا تو میری پشت پر جھوٹ بولتا تھا تو میری پشت پر بدکاریاں کیا کرتا تھا تو میری پشت پر حرام کاریاں کیا کرتا تھا تو میری پشت پر رب کو ناراض کیا کرتا تھا آج تو میرے شکنجے میں آیا ہے میں تجھے مسل دوں گی میں تجھے جھنجھوڑ لوں گی میں تجھے کھا جاؤں گی زمین اس پر تنگ ہو جاتی ہے قبر تنگ ہو جاتی ہے فرمایا ایسے قبر بھیجتی ہے کہ پسلیاں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں چیختا ہے پکارتا ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوتا سننے والا حقیقت ہے یہی زندگی دنیا کی کتنی ملے گی ساٹھ سال ستر سال بہت حد ماری تو اسی سال بہت ایڑیاں رگڑی زلیل ہو کر خوار ہو کر بچوں کے ہاتھوں زلیل ہو کر اپنی بہوں کے ہاتھوں سے زلیل ہو کر پوتوں نواسیوں نواسوں کے ہاتھوں سے رسوا ہو کر جھاڑ جھڑکیاں سن سن کر زیادہ سے زیادہ عمر پا بھی لی تو نوے سال کے ہو کر مر جائیں گے لیکن قبر میں کتنے سینکڑوں سال کتنے ہزاروں سال گزارنے ہیں اندھیروں میں اس کی فکر نہیں ہے تو قرآن پاک کامیابی اور ناکامی کے پیمانے بیان کرتا ہے بیان کر دیا بتا دیا کہ جس کا نام اعمال وزنی ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا جس کا نام ہلکا پڑ گیا وہ ناکام ہو گیا ربا یہ ناکام کیوں ہو گیا کون سی چیز ایسی ہے جو اس کو ناکامی کی طرف لے گئی کون سی چیز ہے جس نے اس کو قبر بھرا ڈالی کون سی چیز ہے کہ جس نے اس کو حشر بھلا ڈالا کون سی چیز ہے کہ جس نے اس کو اندھیروں میں دھکیل دیا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کیا وجہ کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی بھٹکتا چلا گیا قرآن پاک اس کو بتلاتا رہا لیکن یہ گمراہیوں کی طرف بھاگتا چلا گیا کون سی چیز ہے کیا سبب ہے کیا وجہ ہے کہ یہ ہلاکت میں پڑ گیا قرآن پاک نے ہلاکت کے اسباب کو بیان کیا کہ کیا وجہ غفلت کی وجہ کیا بنی رب سے غافل ہونے کی وجہ کیا بنی فرمایا اللہ کو متقاصر اللہ کو متقاصر غفلت میں ڈال رکھا ہے تم کو کثرت کے طلب کرنے نے تقاصر کثرت کا طلب کرنا مقابلے میں کثرت کا طلب کرنا کہ فلاں کو فلاں چیز مل گئی مجھے وہ مل جائے فلاں کا مکان ایسا بن گیا میرا اس سے بڑھیا بن جائے فلاں کا لباس ایسا ہو گیا میرا اس سے بہتر ہو جائے فلاں کا نام اتنا بلند ہو گیا میرا اس سے آگے ہو جائے فلاں کی اولاد اتنی آگے نکل گئی میری اس سے آگے نکل جائے فلاں کی زندگی اتنی مزے دار ہو گئی میری اس سے زیادہ مزے دار ہو جائے فلاں کی عزت اتنی ہو گئی میری اس سے زیادہ ہو جائے فلاں کا نام اتنا ہو گیا میرا اس سے زیادہ ہو جائے فلاں کا پیسہ اتنا ہو گیا میرا اس سے زیادہ ہو جائے تکاثر قرآن کہتا ہے یہ کثرت کے طلب کرنے نے تم کو برباد کر دیا تم کو غفلت میں ڈال دیا تم کو ہلاک کر دیا دیکھ لیجئے اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر میں اپنے گرے بان میں جھانکوں آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں کون سی چیز ہے جو ہمیں قبر سے دور لے جا رہی ہے کون سی چیز ہے جو ہمیں قرآن سے دور لے جا رہی ہے کون سی چیز ہے جو ہمیں نماز سے دور لے جا رہی ہے کون سی چیز ہے جو ہمیں رب سے دور لے جا رہی ہے خدا کی قسم قرآن سچ کہتا ہے وہ تقاصر ہے وہ مال کا کثرت سے طلب کرنا بہت طلب کرنا رب نے ایک دے دیا تو دو کی حوث دو مل گئے تو چار کرنے کی لالچ چار مل گئے تو دس بنانے کا شوق دس ہو گئے تو سو کرنے کی دوڑ سو ہو گئے تو ہزار کی طرف لپکنے کی لپکنے کا شوق ہزار ہو گئے تو لاکھوں پتی بننے کی امنگ لاکھ مل گئے تو کروڑوں پتی بننے کی چاہت یہ چیز ہمیں لیتی چلی جا رہی ہے بھگاتی چلی جا رہی ہے نہیں سوچتے ہم کہ میں دنیا میں آیا رب کعبہ کی قسم میرے وجود پر کپڑے نہیں تھے جو بھی دنیا میں آیا اس کے پاس کچھ نہیں تھا خالی ہاتھ آیا خالی وجود آیا خالی جسم آیا وہ دیکھو نہ زبان چلتی تھی وہ دیکھو نہ ہاتھ پاؤں کام کرتے تھے وہ دیکھو نہ اپنی زبان سے کچھ کہنے کے لائق تھے نہ آنکھوں سے کچھ بتلانے کے قابل تھے نہ زمین پر خود چلنے کے قابل تھے نہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کمانے کے قابل تھے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھے رب دیتا چلا گیا دیتا چلا گیا آتا چلا گیا سب کچھ ملتا چلا گیا اچانک ایک دن موت کا فرشتہ آیا آ کر زندگی کو ختم کر کے زندگی کو قبض کر کے روح کو جسم سے جدا کر کے چلا گیا اب دیکھو وہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ایک چار پائی پر لیٹا ہے وہ بچہ جو بغیر کپڑوں کے آیا تھا آج پھر اس دنیا سے ماں کے ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے آیا آج قبر کے اندھیروں کی طرف جا رہا ہے درمیان کا سارا سفر کیا لیکن اس مسافر کو جاتے ہوئے دیکھو یہ مسافر بغیر کپڑوں کے آیا تھا اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ صرف دو چادر کپڑے لے کر واپس جا رہا ہے ساری زندگی کی کمائی صرف دو کپڑے چادر بس ختم ہو گئی انسان کی زندگی اس سے زیادہ انسان نے کیا کمایا کیا کیا کیا لیا کیا دیا کچھ نہیں وہ دیکھو ہر انسان کی تاریخ صرف دو کپڑوں کی تاریخ ہے لیکن اس دو کپڑے کمانے والے کی لالچ دیکھو تکاسر اس کو کثرت طلب کرتے دیکھو اس کو مکان پر مکان چڑھاتے دیکھو اس کو زمین پر زمین بناتے دیکھو جھوٹ بولیں گے مال کے لیے دھوکہ دیں گے مال کے لیے حرام کمائیں گے مال کے لیے مائیں دشمنیاں کریں گی اپنے بچوں کے ساتھ مال کے لیے ارے اما تجھے تیرا بیٹا کیا کما کر لا کر دے گا جب اس کی قبر برباد ہو جائے گی لیکن نہیں سوچتی ماں اپنے بیٹے کو نہیں روکتی حرام کمانے سے نہیں آج کل تو بنا سوار کر بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ چاہے کفر کرو جاؤ چاہے کافروں کے کتے نہلاؤ چاہے جا کر حرام کھاؤ حرام کماؤ کسی ماں کو بیٹے کے نمازی ہونے کی فکر نہیں ہے ہر ماں کو تڑپتا دیکھو بس اسی سوچ میں تڑپ رہی ہے کہ بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا ہر بہن کو دیکھو اس کو بس یہی امنگ ہے کہ بھائی ترقی کر جائے بہنا تیرا بھائی ترقی کر کے کیا کرے گا کیا حاصل کرے گا جب اس کے پاس نماز نہیں ہوگی جب اس کی زبان پر کلمہ نہیں ہوگا جب اس کی زندگی میں حیا نہیں ہوگی وہ کیا کرے گا اللہ کو متقاصر قرآن پاک حکیم ہے رب کا کلام ہے وجہ بیان پر مادی کے لوگوں تمہیں غفلت نے کس چیز میں ڈالا اتاسر کثرت کی طلب میں رب نے ایک دیا تھا خوش ہو جاتے رب نے روکھی سوکھی دی تھی خوش ہو جاتے رب نے ایک جوڑا کپڑوں کا دیا تھا خوش ہو جاتے رب نے ایک وقت کا کھانا دیا تھا خوش ہو جاتے رب کی فرما برداری میں لگ جاتے رب رزق بھی دیتا رب خوشیاں بھی دیتا رب راحتیں بھی دیتا رب اطمینان بھی دیتا رب سکون بھی دیتا سب کچھ دیتا لیکن انسان نے کہا نہیں ربا میں تجھے کما کر دکھاؤں گا میں تجھے بنا کر دکھاؤں گا میں تجھے چھت پر چھت ٹکا کر دکھاؤں گا میں تجھے جاگیر پر جاگیر بنا کر بتاؤں گا رب کہے گا جا انسان تو بناتا چلا جا کرتا چلا جا لیکن میں رب کہتا ہوں تو ناکام ہو جائے گا تو برباد ہو جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا تیرے کسی کام نہیں آئے گی یہ دنیا کی دولت کتنی مائیں آج دنیا میں سسکتی پھر رہی ہیں جن کی زندگیاں بادشاہوں جیسی گزری لیکن آج سر ڈھانپنے کے لیے سر پر بیسائے بان کرنے کے لیے چھت نہیں ملتی بچوں نے گھر سے نکال کر کھڑا کر دیا کیا ملا اللہ کو متقاصر قرآن پاک سچا ہے ایمان والیوں سچا ہے خدا کی قسم سچا ہے میرے لیے ہے آپ کے لیے ہے میں زبان سے ایک ایک حرف ادا کر رہا ہوں سب سے پہلے میرے کانوں میں جا رہا ہے میرے لیے ہے دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے یہ قرآن سب کے لیے یکساں ہے سب کے لیے ایک جیسا ہے نہ آپ مجھے بچا سکتے ہیں نہ میں آپ کو بچا سکتا ہوں اگر میری قبر خراب ہو گئی تو کچھ کام نہیں آنے والی نہ یہ میری تقریریں نہ یہ میرے بیان نہ یہ میری گفتگو نہ یہ میرا انداز بیان کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے اگر خدا نہ آپ میں سے کسی کی قبر برباد ہو گئی تو نہ اس کے کوئی کام آنے والا ہے نہ اس کے کوئی نہ اس کا کوئی سہارا بننے والا ہے ہم سب محتاج ہیں ایک دوسرے کی دعاؤں کے ہم سب محتاج ہیں رب کے کرم کے ہم سب محتاج ہیں رب کے فضل کے ہم سب محتاج ہیں اللہ رب العزت کی معافی کے رب ہم سب کو اپنے فضل سے معاف فرما دے اللہ کو متقاصر غفلت میں ڈال دیا تم کو کثرت کے طلب کرنے نے ایمان والو تم غفلت میں پڑ گئے تم ہلاکت میں پڑ گئے کثرت کے طلب کرنے انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتا چلا جاتا ہے آج جس کو پریشان دیکھو جس کو آنسو بہاتا دیکھو جس کو چیختا پکارتا دیکھو جس کو لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتے دیکھو جس کو لوگوں کو گالیاں دیتے دیکھو جس کو دن رات اپنے اندر کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھو اس سے جا کر پوچھو کہ بھیا کیا ہوا کیا تجھے آج کھانے کو نہیں ملا کہے گا نہیں کھانا تو میں نے کھا لیا دوپہر کا کھا لیا رات کا کھا لوں گا وہ بھی موجود ہے کل کا کھا لوں گا وہ بھی موجود ہے پرسوں کا کھا لوں گا وہ بھی موجود ہے تو بھائی تجھے فکر کس بات کی ہے تو کوئی دور کی فکر ہوگی اور بھائی تو کیا تو رو رہا ہے کیا تیرے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے کہے گا نہیں کپڑا تو موجود پہنا ہوا بھی موجود ہے گھر میں رکھا ہوا بھی موجود ہے سب کچھ موجود ہے پھر روتا کیوں ہے کہتا ہے کم ہے اس سے زیادہ ہوتا فلاں کے پاس زیادہ ہے میرے پاس زیادہ ہوتا فلاں کو اتنا مل گیا میرے پاس اتنا ہوتا کسی کو روتا چیستا چلاتا دیکھو جلتا دیکھو بھونتا دیکھو رب کی ناشکری کرتا دیکھو پوچھو کیا ہو گیا کیا سانسیں آنا بند ہو گئی کیا زندگی گھٹ رہی ہے کیا ہو گیا کیا کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے کہے گا نہیں کوئی ایسی بیماری نہیں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں چلتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں باتیں بھی کرتا ہوں پھر روتا کیوں ہے روتا اس لیے ہوں کہ اتنا کم مل گیا اس سے زیادہ ملتا اس سے زیادہ ملتا اس سے زیادہ ملتا کسی کی زبان پر گالی دیکھو ارے گالی کیوں دیتا ہے کیا ہو گیا کیا تجھے بھوک پڑ گئی کیا تیرے سر پر چھت نہیں ہے کہ سڑک پر آ گیا نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن گالی اس لیے دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ پا گیا مجھ سے زیادہ لے گیا کسی کو جھوٹ بولتا دیکھو کسی کو خیانت کرتا دیکھو ارے اللہ کے بندے حرام کیوں کھاتا ہے اپنی اولاد کو حرام کیوں کھلاتا ہے جھوٹ کیوں بولتا ہے کیا تیری زندگی تنگ ہو گئی کیا تیرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ تو حلال کے لکمے سے اپنی اولاد کا پیٹ پال سکے کہے گا سب کچھ ہے لیکن اس سے زیادہ چاہیے اتکاسر سچ کہتا ہے قرآن برباد کر دیا اس تکاسر نے ہمیں ورنہ دیکھو ایک وقت کی روٹی ملتی خوش ہوتے کہ ربا تو نے ایک وقت کی دے دی شام کی بھی تو تو ہی دے دے گا جس نے دوپہر کی دی وہ شام کو دے دے گا دو جوڑے کپڑوں کے مل جاتے خوش رہتے وہ دیکھو اما ایشا کی بیٹیوں اما ایشا کی بہنوں اما ایشا کی امت کی بچیوں دیکھو اما ایشا کے پاس ساری زندگی دو کپڑے لباس کے رہے حالانکہ وہ اما ایشا تھی جب بانٹنے پہ آتی تھی دروازے سے ستر ستر ہزار درم اور دنانیر صدقہ کر دیا کرتی تھی روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ روزے کی حالت میں تھی شام کی افطاری کے لیے ایک روٹی اور گوشت کا کچھ ٹکڑا رکھا تھا سوالی در پر آیا سوال کیا اٹھا کر دے دیا خادمہ نے کہا بی بی شام کو افطاری کرنی تھی فرمایا جس رب کے لیے روزہ رکھا تھا وہ افطاری کرا دے گا سوال کرنے والا آ گیا اس کو کیسے بھیج دوں زندگیاں گزر گئی دو جوڑوں میں دو کپڑوں میں زندگی گزارنے والی اماں عائشہ امت کی اماں عائشہ بنی جس کی پاک دامنی پر قرآن اترا بتاؤ کہاں گئی وہ ڈیانا جس کے لباس آج تک پندرہ پندرہ لاکھ پاؤنڈ کے بکتے ہیں لیکن دنیا میں کہاں گیا اس کا نام کہاں گیا اس کا جاؤ جلال کہاں گیا اس کا مرتبہ سچ کہتا ہے قرآن اللہ کو متقاصر ہلاکت میں غفلت میں ڈال دیا ہم سب کو اس تقاصر نے دن رات میری طبیعت گھٹتی ہے میں پریشان رہتا ہوں پھر سوچتا ہوں کیوں پریشان ہوں رب نے کس چیز کی کمی دی ہے کہ میں پریشان ہو جاؤں رب نے اولاد دے دی رب نے با بہن دے دیے بیٹیاں دے دی سب کچھ دے دیا پریشانی کس بات کی ہوتی ہے جب رب کی نعمتوں کا استحظار کرو تو نعمتیں جب سامنے آتی ہیں انسان پھر کہتا ہے کہ واقعی میں ناشکرا ہوں میرا تو حق نہیں بنتا کہ میں روتا میرا تو حق نہیں بنتا کہ میں رب کی نافرمانیاں کرتا میرا تو حق نہیں بنتا کہ میں رب سے شکوے کرتا کون کس بات پر روئے اتکاسر انسان کو رلاتا ہے انسان کو پریشان کرتا ہے انسان کو گھٹن میں مبتلا کرتا ہے انسان کی زبان کو خراب کرتا ہے انسان کے کردار کو خراب کرتا ہے تو یہ کثرت کی طلب انسان کو خراب کرتی ہے یہ جو گناہ بھی دیکھیے جس گناہ کی طرف بھی نظر کریں اس میں یہی جذبہ ہوگا آج یہ عورتیں اللہ معاف کریں جو عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں کون سی چیز ہے جو ان کو بے پردہ کرتی ہے وہ یہ تقاصر ان کو بے پردہ کرتا ہے کثرت گھر میں سکے بھائیوں کا پیار ملا کیا یہ کم تھا ایک سکا بھائی ہو دو سکے بھائی ہو جس بہن کے سر پر شریف بھائی کا ہاتھ ہو اس بہن کو اس سے زیادہ اور بڑی نعمت کیا چاہیے اس سے زیادہ بڑی نعمت اس کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب کسی بہن کو حیادار بھائی دے دے شرم والا بھائی دے دے بہن سے محبت کرنے والا بھائی دے دے اس کے لیے اتنا کافی ہے لیکن ایک بہن بے پردہ ہوگی کزنوں کے سامنے منہ بولے بھائی بنائے جائیں گے کثرت ہوگی کہ زیادہ بھائیوں کا پیار ملے زیادہ لوگ بہنیں کہنے والے ہوں زیادہ لوگ اما جی کہنے والے ہوں اپنے بیٹوں سے ہٹ کر نئے نئے بیٹے بنیں گے زیادہ لوگ اما جی کہنے والے ہوں زیادہ لوگ بیٹی کہنے والے ہوں کیا چیز ہے جو ایک باحیا اور با کردار اور غیرت مند بہن کو بیٹی کو بے پردہ کر دیتی ہے وہ یہی چیز ہے ہے کثرت زیادہ ہو زیادہ ہو زیادہ ہو رب نے جتنے بھائی دے دیے وہی بھائی کافی رب نے جتنے حقیقی رشتے دار دے دیے وہی کافی اس سے زیادہ کیا مانگنا یہ زیادتی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی یہ زیادتی انسان کو بربادی کی طرف لے جائے گی ہر گناہ کے پیچھے یہ تقاصر کھڑا ہے ہر گناہ کے پیچھے یہ زیادتی کھڑی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ ملا اس پر قناعت کرنے کی توفیق ادا فرما دے رب مجھے بھی آپ سب کو اپنی نعمتوں پر قناعت نصیب فرما دے قرآن پاک نے ہلاکت کا یہ سبب بیان فرمایا اور پھر فرمایا حتیٰ زر تم المقابر تم کثرت مانگتے چلے جاتے ہو کثرت لوٹتے چلے جاتے ہو ایک کو دو دو کو تین تین کو چار چار کو آٹھ آٹھ کو بارہ بارہ کو سو سو کو ہزار ہزار کو لاکھ لاکھ کو کروڑ کرتے چلے جاؤ گے لیکن سنو انسانوں تمہیں کیا ملے گا زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے قبروں میں چلے جاؤ گے قبر کے اندھیروں میں چلے جاؤ گے تب تمہارے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا اللہ اکبر کبیرہ قرآن پاک کا انداز بیان دیکھیے قرآن پاک کی حکمت دیکھیے قرآن پاک کیسے سمجھاتا ہے مجھے اور آپ کو پہلے بتایا کہ انسانوں ہلاک ہو جاؤ گے ربا ہلاک ہو جائیں گے کس وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے فرمایا تکاثر کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے ربا کیسے ہلاک ہوں گے فرمایا حتہ ضرور تم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے وہ دیکھو قبر حقیقت ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو قبر میں نہ کوئی اپنی اولاد کو لے کر جاتا ہے نہ کوئی اپنے مال کو لے کر جاتا ہے نہ کوئی اپنے مکان کو لے کر جاتا ہے نہ کوئی اپنی عزت اور رتبے کو لے کر جاتا ہے نہ کوئی اپنے نام و نشان کو لے کر جاتا ہے کسی بھی چیز کو لے کر نہیں جانتا تو پھر ایمان والوں مان لو کہ جتنی بھی کثرت کرتے چلے گئے جتنا بھی زیادہ بناتے چلے گئے جتنے بھی تم دوڑ دھوپ میں بھاگتے چلے گئے تمہارے ہاتھ میں تو سوائے دو کپڑوں کے کچھ نہیں آیا المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے آگے قرآن کہتا ہے کلّا پتا لم ہرگز ہرگز سن لو خبردار سن لو یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاؤ گے خبردار تم سن لو ان قریب تم جان لو گے ایمان والوں جان لو گے قرآن جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے آج قرآن کی بات پر یقین نہیں کرو گے آج قبر پر یقین نہیں کرو گے آج کوئی قبر کی بات کرے گا تو ہنسی اڑاؤ گے یا یہ کہو گے کہ دور کی باتیں ہیں یا یہ کہو گے کہ ہمیں موقع مل جائے گا ہم ویسے نہیں ہیں فلاں ویسا ہوگا ہر کوئی اسی سوچ میں رہے گا قرآن کہتا ہے کل سو پتا یاد رکھو ہر ہر انسان بات کرنے والا انسان بھی سننے والے انسان بھی تمام انسانیت کے لیے قرآن ہے قرآن کہتا ہے کلا سو عالمون لمون ان قریب تم جان لو گے سم ملا سو عالمون لمون پھر سن لو کہ ان قریب تم جان لو گے کلو لو تالمون علم یقین پھر دیکھ لو تم جان لو گے علم یقین کے ساتھ جان لو گے ہاں ایک دن اچانک تمہیں قبر میں جانا پڑ جائے گا تب تمہیں علم یقین آ جائے گا وہ دیکھو تم ماں کے پیٹ میں تھے جب ماں کا پیٹ تمہارے لیے سب کچھ تھا ماں کی چلی پر تم اپنا سر رکھا کرتے تھے ماں کے پیٹ میں موجود خون کو اور پانی کو تم پیا کرتے تھے ماں کی سانس کی نالی سے تم سانس لیا کرتے تھے تب تمہاری دنیا بہت مختصر تھی لیکن رب تمہیں اچانک اس دنیا سے اس دنیا میں لے آیا جس دنیا میں بڑے بڑے مکان تھے جس دنیا میں بڑی بڑی سڑکیں تھیں جس دنیا میں دودھ تھا جس دنیا میں شہد تھا جس دنیا میں گندم اور اناج تھا جس دنیا میں ہوا تھی پانی تھا لیکن یاد رکھو جیسے ماں کے مہین ماں کے پیٹ میں تم نے صرف نو ماہ گزارے چار ماں باپ تمہارے جسم میں روح آئی پانچ ماں باپ تم دنیا میں آ گئے ہاں دنیا کے انسانوں سنو پھر اچانک ایک ایک دن تم اس دنیا کے پیٹ سے بھی قبر کے پیٹ میں چلے جاؤ گے لو تالمون علم یقین تب تمہیں علم یقین آئے گا کہ رب سچ کہتا تھا رب کا قرآن سچ کہتا تھا لتا رن جہیم اور پھر بھی تمہاری داستان ختم نہیں ہوگی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی تمہاری زندگی کے مرحلے ہیں بہت سارے مرحلے ہیں تمہاری زندگی کے میں اور آپ اگر ہم سوچیں ہماری زندگی میں کتنے مرحلے آئے ہر انسان کی زندگی میں کتنے مرحلے آتے ہیں پہلا مرحلہ ماں کے پیٹ میں کہ جب انسان اندھیروں میں ہوتا ہے لیکن اس کو وہ مرحلہ بھی بہت پسند ہوتا ہے اس کی کل کائنات وہی ہوتی ہے ماں کا پیٹ ساری کائنات ہوتی ہے تب وہ ماں کے پیٹ سے آتے ہوئے روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے پھر ایک مرت مرحلہ شروع ہو گیا وہ بچپن کا مرحلہ ہے ہاں میری ماؤ بہنوں بیٹیوں ہم سب بچپن میں تھے تب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تب ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے کوئی چھن چنا کوئی بجنے والی چیز کوئی چھوٹا سا کھلونا ماں کی گود ماں کی چھاتی ہمارے لیے سب کچھ تھی تب ہماری ساری کائنات وہی کچھ تھی وہ ہماری زندگی کا ایک مرحلہ تھا پھر ہم بچپن سے لڑکپن پن میں آئے تب ہمارے لیے وہ ساری چیزیں فضول ہو گئی ماں کی چھاتی فضول ہو گئی ماں کی گود کو ہم بھول گئے چھوٹے چھوٹے کھلونوں کو ہم بھول گئے تب تھوڑے بڑے کھلونے دنیا کی کھیل کود سڑکوں میں بازاروں میں گلیوں میں کھیلنا کودنا یہ ہمارا مشغلہ بنا ہمیں اپنا بچپن یاد نہیں رہا پھر ہم اس لڑکپن سے جوانی میں آ گئے تب ہمیں اپنے کپڑوں سے بڑا پیار اپنے بالوں سے بڑا پیار اپنی آنکھوں سے بڑا پیار ہمیں اپنے وجود سے بڑا پیار جب بننا سورنا اچھے کپڑے پہننا اچھی زیب و زینت کرنا ہماری زندگی کا مشغلہ بنا ہمارا سب کچھ یہی کچھ رہا پھر ہم جوانی سے جوانی سے ہم پھر ماں باپ بن گئے ہم بڑی عمر میں آ گئے تب دیکھو اب ہمیں فکر نہیں رہی نہ اپنے کپڑوں کی فکر نہ اپنی زندگی کی فکر نہ اپنے بالوں کی فکر اب ماں باپ کو فکر ہے تو اپنے بچوں کی فکر ہے یہی ماں جو آپ اپنے آج اپنے بچے کی غلازت سے کپڑے خراب کرتی ہے صبح سے لے کے شام تک اپنے بچوں کی صفائی پر اپنے گھر کی صفائی پر لگی رہتی ہے ذرا اس سے پوچھو اما تیرا ایک وقت تو وہ تھا جب تیرے کپڑے پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی جب تجھے اپنی صفائی ستھرائی کا بہت خیال ہوا کرتا تھا اب تو تجھے کچھ پتا نہیں ہوتا کہے گی نہیں بیٹا اب زندگی بدل گئی زندگی کا مرحلہ بدل گیا اب میرا سب کچھ میری اولاد ہے اپنی اولاد کے لیے کپڑے میں پیمند لگا کر پہنے گی اپنی اولاد کے لیے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی کر پہنے گی زندگی کا وہ مرحلہ بھی گزر گیا بڑھاپا آ گیا اب بڑھاپے میں دیکھو اب بڑھاپے میں کوئی چیز بھی ساتھ نہیں رہی نہ بچپن پہ کھلونے نہ جوانی کے یار دوست نہ شادی کے بعد کے حالات کوئی چیز بھی سامنے نہیں رہی اب قبر کی طرف جانے کا انتظار ہے وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے انسان قبر میں چلا جاتا ہے تب زندگی کے سارے مرحلے ختم ہو جاتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ ابھی انسان تیری زندگی ختم نہیں ہوئی تو قبر سے نکل کر حشر میں آ کر کھڑا ہوگا لتر انل جہیم اور پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جہنم کو جہنم کو دیکھو گے پھر ایک مرحلہ وہ آئے گا ثم تر عین الیقین اور پھر تم اس جہنم کو دیکھو گے عین یقین کے ساتھ دیکھو گے یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے وَإِن من کم وَارِدُهَا كَانَ دہا رَبِّكَ حَتْمًا ربی وہ جہنم دکھلائی جائے گی اس جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا اس جہنم کی گرم تھپیڑوں سے گزرنا ہوگا پلے سراج سے گزرنا ہوگا پتا نہیں وہ گزرنا کیسا ہوگا پتا نہیں کون کون گزر پائے گا پتا نہیں کس کو فرشتے کدھر دھکیل کر لے جائیں گے کہاں لے جا کر پھینکیں گے کسی کو پتا نہیں ہے لیکن ان آٹھ آیات میں قرآن پاک نے اپنا سینہ کھول کر رکھ دیا ایک ایک مرحلہ بتا دیا کہ زندگی میں تم دوڑتے رہے ایک سے دوسرے کے پیچھے دوسرے سے تیسرے کے پیچھے قبروں میں پہنچ گئے حتہ زرتم المقابر قبروں میں پہنچ گئے پھر بھی ختم تو نہیں ہوئی کہانی داستان تو جاری ہے پھر تم حشر میں چلے گئے ثم ترا عین الیقین اور پھر تم نے اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اس جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے ربا ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کو بچا لے ربا اپنے کرم سے سم مل عین الیقین پھر تم اس جہنم کو دیکھ لو گے اور پھر آخری آیت میں خلاصہ بیان کر دیا ثم لتسألن يومئذ عن دن قبر بھی دیکھ لو گے حشر بھی دیکھ لو گے جہنم بھی دیکھ لو گے پھر کیا ہوگا پھر فرمایا ثم لتسألن تسلّ عن دن پھر تم سے رب سوال کرے گا ایک ایک نعمت کے بارے میں جب میں کہہ رہا ہوں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تکاثر مت کرو زیادہ سے زیادہ مت بناؤ ایک کے بعد دوسرے کے پیچھے نہ بھاگو تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید مولوی کو اچھا نہیں لگتا کہ لوگ اچھا کھائیں مولوی کو اچھا نہیں لگتا کہ لوگ اچھا پہنے مولوی کو اچھا نہیں لگتا کہ لوگ اچھے مکانوں میں رہیں ارے مولوی کیا کرے گا پتا نہیں مولوی خود کہاں جا کے گرے گا تم مل تسلومالیم قرآن کہتا ہے پھر تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہاں جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا سیدنا عائشہ فرماتی ہیں قیامت کے دن کسی کو ایک پاؤں آگے نہیں اٹھانے دیا جائے گا جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے ان عمری ہی فیما اپنا ہو او ایمان والے تجھے عمر ملی تھی تجھے زندگی ملی تھی تو نے زندگی کو کہاں کھپایا اس کا سوال کیا جائے گا ان مال ہی مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اولاد کے بارے میں سوال ہوگا زندگی کے بارے میں سوال ہوگا علم کے بارے میں سوال ہوگا دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا پیارے آقا نے فرمایا ٹھنڈے پانی کا گلاس بھی پیتے ہو اس کا بھی سوال ہوگا ٹھنڈی کھجور کھاتے ہو اس کا بھی سوال ہوگا وہ دیکھو جس کے پاس دنیا میں کم ہوگا وہ آسانی سے چلا جائے گا ہاں خدا کی قسم سڑک پر کسی کو جاتے دیکھو جو پسینے میں شرابور سائیکل کو گھسیٹتا ہوا جا رہا ہو اس کو ذرا دیکھو تو تمہیں یقین آئے گا کہ قیامت کے دن یہ شخص کتنا ہلکا ہوگا جب اس کو ایک سائیکل کا جواب دینا ہوگا اور سڑک پر جگمگاتی ہوئی دوڑتی ہوئی ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھو تب دل میں ہول سا آتا ہے کہ قیامت کے دن اس گاڑی کے پہیوں کا بھی حساب اس کے تیل پانی کا بھی حساب تب خدا کی قسم یہ گاڑی بہت بوجل نظر آتی ہے سائیکل بہت ہلکا نظر آتا ہے جب کسی پسینے میں شرابور مزدور کو سر پر تغاری اٹھا کر اپنے بال بچوں کے لیے دو وقت کا کھانا کماتے ہوئے دیکھو تو دنیا میں وہ مشقت میں نظر آتا ہے لیکن خدا کی قسم کل قیامت کے دن بیچارہ بہت ہلکا ہوگا کہ دن میں چار سو کمائے چار سو خرچ کر دیے لیکن جس کے کندھے پر کروڑوں کا حساب ہے وہ تو کھڑا ہی رہے گا وہ تو ایک ایک چیز کا حساب دیتا ہوگا اس لیے پیارے آقا نے فرمایا میری امت کے غریبوں سنو او غریبوں سنو تم قیامت کے دن میری امت کے مالداروں سے پانچ ہزار سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے تب یہ مال بہت برا لگے گا دنیا میں یہ مال عزت دیتا ہے دنیا میں یہ گاڑی عزت دیتی ہے دنیا میں لوگ آگے پیچھے ضرور بھاگتے ہیں لیکن خدا کی قسم بہت مقام مشکل ہے جواب دینا بہت مشکل ہے سم النعیم تم سے سوال کیا جائے گا تم سے پوچھا جائے گا رب کی نعمتوں کے بارے میں اس لیے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرمایا کہ میں کل حوض کوسر پر کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کے غریبوں کو بلا بلا کر سب سے پہلے پانی پلاؤں گا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے کن کو سب سے پہلے بلا کر پلائیں گے فرمایا میں رسول اللہ سب سے پہلے اپنی امت کے غریبوں کو بلاؤں گا ہاں ایسے غریب کہ جن کے بالوں میں دھول ہوتی ہے جن کے چہروں پر خاک ہوتی ہے محنت مزدوریاں کرتے ہیں جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں جو عزت داروں کے دروازوں پر جائیں تو ان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلتے جو کسی اچھے خاندان میں رشتہ مانگنے کے لیے جائیں ان کو رشتہ نہیں ملتا وہ میری امت کے غریب مسکین ہوتے ہیں دنیا میں ہر دروازے سے دھتکارے جاتے ہیں لیکن کل روز حشر معاشر کے دن میں اپنے ہاتھوں سے سب سے پہلے ایسے لوگوں کو حوض کوسر پلاؤں گا النعیم تب انسان کو پتا چلے گا کہ یہ نعمتیں یہ دنیا کی و چوبند یہ دنیا کی روشنیاں یہ دنیا کی مال و دولت کتنی بھاری پڑی کتنی سخت پڑی انسان پر جب ایک ایک چیز کا سوال ہوگا ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ناغ بتاؤ لیا میرے نزدیک ہاں ایمان والیوں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فرمایا میرے نزدیک قابل رشک ایمان والا وہ شخص کے جس پر مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشک آتا ہے وہ ایمان والا کیسا ہے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسا ہے فرمایا مومن خفیف الحاظ ایسا مومن ایسی مومنہ خفیف الحاظ جو ہلکے پھلکے ہوں جن کے پاس زیادہ سامان نہ ہو زیادہ دولت نہ ہو زیادہ پیسہ نہ ہو زیادہ کپڑا نہ ہو بڑا مکان نہ ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو ہلکا پھلکا ہو زو حزم من منسلح نمازیں بہت پڑھتا ہو نمازوں کا بہت بڑا اس کو حصہ ملا ہو ہر وقت اس کی جبین نیاز رب کے سامنے جھکی رہتی ہو سجدے کرتا ہو خفیف الحاظ زو حزم من منسلہ اتاحفری رب کی اطاعت کرتا ہو گم نامی میں جب کوئی نہ ہوتا ہو جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا ہو جب کوئی پکڑنے والا نہ ہوتا ہو تب وہ رب کی فرما برداریاں کرتا ہو تب وہ رب کی اطاعت کرتا ہو یعنی اس کی جلوت اور خلوت رب کی اطاعت میں ہو ہم تو ایسے جانور کہ لوگوں کے سامنے ہم شریف رات کے اندھیروں میں ہم جانوروں سے زیادہ بدتر فرمایا آتا ہو وہ ایسا ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تب بھی وہ رب کا فرما بردار ہوتا ہے رب کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے اور وہ رب کی اطاعت کرتا ہے اور پھر وہ ایسا ہے اجلت منیت جو جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے کم عمری میں اس کو موت آ جاتی ہے قلت بوا کی ہی بہت کم لوگ اس پر روتے ہیں زیادہ رونے والے بھی نہیں ہوتے اس لیے کہ نہ کسی کے کام آنے والا ہوتا ہے نہ کسی میں زیادہ اس بیٹھنے والا ہوتا ہے نہ کسی کو اس کی کوئی طلب ہوتی ہے فی فناس وہ لوگوں میں گم نام ہوتا ہے لا یشارو الیہ ہی بلا صابے کوئی اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں کرتا کہ فلاں صاحب آ گئے فلاں نامور بندے آ گئے کوئی مجلس میں اس کا اٹھ کر استقبال نہیں کرتا گم نام قسم کا غریب قسم کا بے حال قسم کا مسلمان ہوتا ہے اجلت منیتو جلدی انتقال کر جاتا ہے قلت بوا کی ہی بہت کم لوگ اس پر رونے والے ہوتے ہیں قلت اراسو اور بہت کم چھوٹی سی اس کی میراث ہوتی ہے زیادہ کچھ وہ چھوڑ کر نہیں جاتا فرمایا یہ میری امت کا وہ ایمان والا ہے جس پر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رش کرتا ہوں تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے نہ زیادہ عمر فخر کی بات نہ زیادہ شناخت فخر کی بات نہ بڑا نام فخر کی بات نہ زیادہ شہرت اور دولت فخر کی بات کوئی چیز فخر کی بات نہیں ہے اور نہ یہ فخر کی بات کہ جی میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جاؤں گا قلت بوا کی ہی قلت راسو زیادہ میراث چھوڑ کر جانا یہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے کیا کرو گے زیادہ میراث چھوڑ کر بچوں کے لیے دولت چھوڑ کر جاؤ گے ایک دوسرے کا خون کریں گے اپنی بہنوں کو قتل کریں گے تمہاری کمائی ہوئی دولت پر خر مستیاں کریں گے عیاشیاں کریں گے تمہاری قبر برباد ہوگی سم ملت عن النعیم اور رب تم سے ہر چیز کے بارے میں ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا اس لیے ایمان والو جو رب نے دے دیا اسی پر خوش ہو جاؤ کم ملا تو اس پر خوش ہو جاؤ کہ قبر آسان ہو جائے گی حشر آسان ہو جائے گا زیادہ مل گیا تو رب کی فرما برداری میں خرچ کرتے چلے جاؤ اس کے ذریعے سے اپنی قبر اچھی کر لو اپنی آخرت اچھی کر لو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے دعوانا الحمد للہ رب العالمین گرمیوں کا موسم آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ وقت میں تبدیلی کی جا رہی ہے انشاءاللہ شاء آئندہ جو پندرہ دن بعد درس ہوگا وہ دوپہر تین بجے انشاءاللہ ہوگا تو تمام حضرات اس چیز کا اہتمام فرمائیں کہ جب بھی اعلان کیا جاتا ہے بارہ بجے کا اعلان ہوتا ہے تو دو بجے تشریف لاتے ہیں دو بجے کا اعلان ہوگا تو چار بجے اب تین بجے کا ہو رہا ہے تو آپ حضرات پانچ بجے آئیں گے تو ایسا نہ ہو تین بجے کا اعلان ہو رہا ہے تین بجے ہی تشریف لے آئیں تاکہ اندر کے بیانات بھی سن سکیں اور یہ ایسی مجلس ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے ذکر کی باتیں ہوتی ہیں کچھ قبر کی یاد ہوتی ہے کچھ آخرت کی یاد ہوتی ہے اللہ رب العزت کے لیے گرمی کو برداشت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گی کہ اللہ اس چھوٹی سی گرمی تھوڑی سی گرمی کے بدلے میں ہم سب کو قبر کی گرمی سے بچا لے حشر کی سختی سے بچا لے قبر کے عذاب سے بچا لے جہنم کی سختی سے بچا لے تو اس لیے محنت فرمائیں کوشش فرمائیں اور لوگوں کو لوگوں کو بھی دعوت نہیں اس چیز کی کسی کے کان میں کوئی اچھی بات پڑ جائے گی وہ سن لے گا اس پر عمل کرے گا تو یہ بھی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا تو اس لیے آپ حضرات وقت کی بھرپور پابندی فرمائیں صرف تین گھنٹے کی نشست ہوتی ہے کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہے تو اس میں بھی تاخیر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 تبارك يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فقل لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجالك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر أوراتنا وآمن دوعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك الله حافظنا الله ناصرنا الله نازرنا الله معنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نعوذ بك من الجزام والبرص والجنون وسيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن ان نرد الى ارض العمر اللهم انا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا مولا يا كريم يا ارحم الراحمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے جان بوجھ کر ہوئے بھول کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سرری ہوئے مالک ہم ندامت اور شرمندگی سے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یار الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا ہمر الراحمین اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا ہمر الراحمین ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں یا ہمر الراحمین ہماری زبانیں گناہ گار ہماری آنکھیں گناہ گار ہمارے ہاتھ گناہ گار یا ہمر الراحمین ہم سب کو اپنے گناہوں سے خلاصی نصیب فرما دیجئے معاف فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی قبر کو اندھیرا کر چکے یا ارحم الراحمین معاف فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر زندگی تنگ ہو گئی یا ارحم الراحمین معاف فرما دیجئے یار الراحمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر دنیا تنگ ہو گئی یار الراحمین رحم فرما دیجیے ہماری قبر اندھی ہو گئی ہمارا حشر خراب ہو گیا یار الراحمین معاف فرما دیجیے اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے ہم سب کی قبر کے اندھیروں سے حفاظت فرما دیجیے قبر کی گرمی سے حفاظت فرما دیجیے قبر کے سانپ اور بچوں سے حفاظت فرما دیجیے قبر کے اندھیروں سے حفاظت فرما دیجیے یا رحم الراحمین رحم فرما دیجیے یا رحم الراحمین اچھی قبر عطا فرما دیجیے اچھا حشر عطا فرما دیجیے اچھا نام اعمال عطا فرما دیجیے یا رحم الراحمین رحم فرما دیجیے رب العالمین مرنے سے پہلے ہمیں معاف فرما دیجیے ہمیں قبر کی یاد نصیب فرما دیجیے قبر کا خوف نصیب فرما دیجیے رب العالمین اپنی یاد میں اپنے ڈر سے رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجیے رب العالمین ایمان والا دل عطا فرما دیجیے رب العالمین ہمارے دل کافر ہو گئے ان پر قرآن اثر نہیں کرتا ان پر قبر کی یاد اثر نہیں کرتی ربا رحم فرما دیجیے ربا دل بدل دیجیے ایمان والا دل عطا فرما دیجیے اپنے خوف والا دل عطا فرما دیجیے اپنی فرما برداریوں کی طرف رغبت والا دل عطا فرما دیجیے الرحمین ہم گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں گناہوں کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں ربا ہمیں بچا لیجیے رب العالمین نیکیاں قبول کرنے والا دل عطا فرما دیجیے نیکیوں کی رغبت کرنے والا دل عطا فرما دیجیے رب العالمین رحم فرما دیجیے یا رب العالمین حیا کی زندگی عطا فرما دیجیے اپنی فرما برداری کی زندگی عطا فرما دیجیے یا رب العالمین ہم سب کے لیے نیکیاں آسان فرما دیجیے گناہ مشکل کر دیجیے رحم الراحمین ہم سب کے لیے قبر کو آسان فرما دیجیے رحم الراحمین رحم فرما دیجیے ہم پر رحم فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے ہمارے والدین میں سے جو گزر چکے ہیں یا رحم الراحمین ان پر خاص رحم فرما دیجیے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دیجیے رب العالمین اس گرمی کے موسم ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے ربا ان کی قبر میں ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجیے ربا رحم فرما دیجیے ان کو اعلی میں مقام عطا فرما دیجیے رحم الراحمین ہمارے والدین میں سے جو حیات ہیں ان کو حیات طیبہ عطا فرما دیجیے صحت عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے ارحم الراحمین عزت اور وقار والی زندگی عطا فرما دیجیے ہر قسم کے غم سے ہم سے حزن سے بری باتوں سے برے حالات سے بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما دیجیے پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما دیجیے ارحم الراحمین ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجیے رشتہ داروں پر رحم فرما دیجیے اعزا قاری پر رحم فرما دیجیے جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ربا سب پر رحم فرما دیجیے رحم الراحمین حاضرین مجلس میں جو کوئی بھی حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما لیجئے اپنا کرم فرما دیجیے رب جھولیاں بھر دیجیے جو کوئی بھی اپنے لیے خیرات مانگ رہا ہے ربا بھیک دے دیجیے خیرات دے دیجیے یا اللہ یا رب العالمین جو پریشان ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہے ربا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عادلہ مستمر دائمہ نصیب فرما دیجیے یا رحم راہمین جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر سے ادا فرما دیجیے یا رحم الراحمین جو روزی کے لیے تنگ ہے مالک ان کو حلال رزق عطا فرما دیجیے رب العالمین جو اپنی اولاد کی روزی کے لیے پریشان ہیں رب سب کی اولادوں کو حلال رزق وسیع نصیب فرما دیجیے عزت والا حلال رزق نصیب فرما دیجیے رحم الراحمین جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں رب ان کو نیک سالے فرما بردار رشتے نصیب فرما دیجیے عزت حیا والے رشتے عطا فرما دیجیے قرآن نماز والے رشتے عطا فرما دیجیے عزت آبرو والے رشتے عطا فرما دیجیے ربا خیر فرما دیجیے ربا سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیجیے ربا ہم سارے آپ کے در کے بھیکاری ہیں آپ سے خیر کے طلبگار ہیں ہر طرف سے مصیبتوں میں گناہوں میں آفتوں میں لتھڑے ہوئے ہیں ربا ہم سب پر رحم فرما دیجیے رحم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے جو اولاد والے ہیں ربا ان کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجیے ہم سب کو اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی فکر عطا فرما دیجیے ربا آپ نے جو پھول جیسے بچے ہمیں دیے ربا ان کو جنت کا راہی بنا دیجیے ان کو پاک دامن بنا دیجیے ان کو حیا والا بنا دیجیے غیرت والا بنا دیجئے ایمان والا بنا دیجئے دبا ہم سب پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دیجئے امت کے مسکینوں پر رحم فرما دیجئے امت کے غریبوں پر رحم فرما دیجئے امت کے یتیموں پر رحم فرما دیجئے امت کے تنگ دستوں پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین جہاں کہیں بھی ایمان والے بہن بھائی بچے عورتیں مرد بوڑھے جوان دشمنوں کی قید میں ہیں ربا ان سب کو باعزت رہائی حیات فرما دیجیے ربا ہماری ڈاکٹر آفیہ جیسی بچیوں کو عزت کے ساتھ رہائی آ فرما دیجیے ربا برما اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے فلسطین کی ماؤں بہنوں کی کشمیر کی بچیوں کی مدد فرما دیجیے افغانستان کے جلے کٹے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے مجاہدین اسلام کی مدد فرما دیجیے مجاہدین کی قیادت کی مراکز کی کارکنوں کی حفاظت فرما دیجیے ہم الراہمین جہاں کہیں بھی مجاہدین دشمنوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں ربا ان کو فتح اور نصرت ادا فرما دیجیے جہاں کہیں راستوں میں ہیں ربا ان کے راستوں کو آسان فرما دیجیے ہم الراہمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے یارحمراہ آزان کا وقت ہے آسمانوں کے دروازے کھلنے کا وقت ہے ربا ہم سارے آپ کے گھر کے بیکاری ربا یہ میری ماؤں کے پھیلے ہوئے دبتوں کا وقت یہ میری بچیوں کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کا وقت ربا ہم سب پر رہن فرما کر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہم سب کو جہنم سے بچا لیجئے ہم سب کو قبر کی گرمی سے بچا لیجئے یا یا رحم رحم فرما دیجئے اللہم انکا عفو کریم کریم تحب العفو عنا ربنا لنا من من ازواجنا اماما انا نعوذ والجنون الاسقام اللهم ما مننت به فتممه وما نعمت به فلا تسلبه وما وما سترته فلا تهتكه علمته فاغفره يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين ہماری جتی صاحب بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے تمام بیماروں کو جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے سب کو اپنے فضل سے شفاء کامل عاجلہ